طواف کا اجر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے تو ایک قدم اٹھانے کے بعد دوسرا قدم پڑھنے سے پہلے پہلے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اس کے بعد دو رکعتیں ادا کیں تو اس کا یہ عمل اجر و ثواب میں ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا رکن یمانی رکن حجر اسود طواف حضرت حمید بن ابی صویہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ابن حشام کو حضرت عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ سے دوران طواف رکن یمانی کے بارے میں سوال کرتے ہوئے سنا کہ اس کی کیا فضیلت ہے حضرت عطا رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکن یمانی پر ستر فرشتے مقرر کیے گئے ہیں جو شخص بھی رکن یمانی کے پاس یہ دعا پڑے اللہ انی کا العفو ولافیت فی دنیا ولاخر ربنا آتنا فی دنیا حسنت و الآخرت حسنت وقنا آدا بنار تو وہ فرشتے کہتے ہیں آمین پھر جب رکن حجر اسود پر پہنچے تو ابن حشام نے پوچھا اے ابو محمد حضرت عطا کی کنیت رکن حجر اسود کے بارے میں آپ کے پاس کیا روایت پہنچی ہے حضرت عطا رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے رکن حجر اسود کا بوسہ لیا تو گویا اس نے رحمان جل شاہ کے ہاتھ کا بوسہ لیا ابن اشام نے کہا آیا ابو محمد طواف کیا طواف کی کیا فضیلت ہے حضرت عطا رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ حدیث بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے بیت اللہ کے گرد طواف کے ساتھ چکر کاٹے اور ان میں سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ کے سوا اور کوئی گفتگو نہیں کی تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے دس درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور جس نے طواف کیا اور طواف کی حالت میں بات چیت بھی کی تو وہ صرف اپنے دونوں پاؤں کے ساتھ رحمت میں ایسے داخل ہو گیا جیسے کوئی پانی میں صرف اپنے پاؤں داخل کرے